I am Dr. Mehdi Hasan, Professor of Journalism, and I am discussing with you the working and history of mass media generally in the whole world and particularly with reference to Pakistan, that what various media of mass communication have been doing in Pakistan, what are their contributions, and what is the impact of the social norms and values and culture of Pakistan and politics of Pakistan on the working of mass media. We have discussed various media and its working in Pakistan. We started from the before Independence days because uh, the origin of newspapers was from 18th century in subcontinent, and then we gradually discussed all the contributions and all the developments in the field of mass media in Pakistan. We have discussed newspapers, books, radio broadcasting, television, films, audio and video cassettes, and now we have come to the discussion on, tele uh, on computer. ہم نے اپنی آخری گفتگو میں یہ کہا تھا کہ کمپیوٹر نے بہت بڑی تبدیلیاں پیدا کی ہیں ہماری زندگی میں تمام دنیا میں انسانی معاشرے میں بہت تبدیلی آئی ہے کمپیوٹر کی وجہ سے مختلف فیلڈس میں بزنس میں تجارت میں کمیونیکیشن میں جنگ میں آرٹ میں ہر چیز میں کمپیوٹر کا استعمال ہے ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ جہاں اتنے فائدے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے وہاں اس کا کچھ منفی اثرات بھی سوسائٹی پڑے ہیں ہماری سوسائٹی پہ بھی اور جہاں یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے ویسٹ ویسٹ میں وہاں بھی ہر چیز کے مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ فائدوں کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہم نے گزشتہ گفتگو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے ٹیکنالوجی اس نے انسان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے اور انسان کی ترقی اور انسان کا اشرف المخلوقات ہونا باقی جاتداروں سے اس پلانٹ پہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی کو کس طرح اپنے بس میں کیا اور کس طرح اس کو استعمال کر کے وہ پتھر کے اور دھات کے زمانے سے لے کے اور آج کے ماڈرن زمانے تک پہنچا ہے یہ سب ٹیکنالوجی کا اور انسانی دماغ کا کمال ہے اس کی کریٹیوٹی کا کام لیکن ٹیکنالوجی اگر حاوی ہو جائے انسان پہ اور انسان اس کا سب سروینٹ ہو جائے تو نقصانات ہوتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر جو ہے وہ بہت سے فائدے پہنچانے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کلچر کے کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں وہ ہر میڈیا کے ہیں فلم کے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہیں ٹیلی ویژن کے فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہیں یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں صحافت میں بہت سے فائدے ہیں مگر اگر ایگزیجریٹ کرنے لگے صحافی اور صحافت اور اخبار جو ہے وہ جس کو ہم زد صحافت کہتے ہیں یہ یلو جرنلزم وہ کرنے لگے تو پھر اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں معاشرے پہ کمپیوٹر کے بارے میں میں نے ایک بات آپ سے کی تھی مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد ہوگی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ یہ پرسنل میڈیم ہے زیادہ تر ہر شخص کے پاس اپنا کمپیوٹر ہوتا ہے اسی لیے اس کو پی سی بھی کہتے ہیں پرسنل کمپیوٹر اور یہ ون ٹو ون بھی ہے اور ون ٹو مینی بھی ہے زیادہ تر استعمال اس کا انڈیویجلس کرتے ہیں اپنے طور پہ اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اس کی یہی کیریکٹرسٹک جو ہے اس کا یہی جو استعمال ہے وہی بسا اوقات اس کے منفی اثرات کا ذمہ دار بنتا ہے کیونکہ یہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ کمپیوٹر پہ ہر قسم کی معلومات موجود ہیں کمپیوٹر پہ کتابیں موجود ہیں کمپیوٹر پہ علم ہے کمپیوٹر پہ سائنس کی لیٹسٹ تحقیقات ہیں بیماریوں کے بارے میں معلومات ہیں ان کے علاج کے بارے میں معلومات ہیں آرٹ کے بارے میں معلومات ہیں گیمز ہیں اس کو آپ گفتگو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے اپنے عزیزوں سے آپ اس سے تصویریں بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے تصویریں پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کمپیوٹر کا پرنٹ آپ کے پاس ہے تو یہ جو اتنی ساری معلومات ہیں اس کا ایک نقصان تو یہ ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں کمپیوٹر سے پہلے کی جنریشن کو بلانگ کرتا ہوں ایک جنریشن پہلے آپ سے سینئر ہوں کمپیوٹر آپ کی جنریشن کا امپلیمنٹ ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے ایز اے ٹیچر اور کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے مجھے اس پروفیشن میں ٹیچر کے طور پہ کام کرتے ہوئے کہ کمپیوٹر کے بعد اب موجودہ دور کے طالب علموں نے کتاب سے اپنا رشتہ کم کر دیا ہے اور کیونکہ ان کو ان کے پاس گھر میں بھی کمپیوٹر ہیں بہت سے انسٹیٹیوشنس میں ان کو اپنے اداروں میں بھی کمپیوٹر ملتے ہیں تو جو کام جو علم کتاب سے مطالعہ کر کے حاصل کرتے تھے وہ اور جو کتاب سے محبت تھی وہ کتاب سے رشتہ موجودہ جنریشن کا طالب علموں کا کم ہو گیا ہے اور بہت سے کیسز میں بالکل ختم ہو گیا ہے کتاب پڑھنے کی عادت نہیں رہی حالانکہ کتاب سے تعلق جو ہے وہ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے لیے اور طالب علم کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے باہر کے ملکوں کی جو لائبریریز ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں وہ تمام کی تمام ہمیشہ اوپن شیلف پالیسی ہوتی ہے ان کی وہ تالا لگا کے نہیں رکھتے کتابوں میں لاکھوں کتابیں ہیں اور سب اوپن شیلف ہیں تو میں نے کچھ یونیورسٹیز میں باہر کی یہ پوچھا لائبریرین سے اور ٹیچر سے دوسرے کیونکہ ہمارے یہاں تالے کا سسٹم رائج ہے پاکستان میں تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ تالا نہیں لگاتے ہیں بند نہیں کرتے ہیں ان کو ڈونٹ لاک یور بکس تو کھوئی نہیں جاتی چوری نہیں ہوتی ضائع نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ ہوتی ہیں لیکن جب ہم لائبریری کا بجٹ طے کرتے ہیں تو اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ ہر سال اتنا بجٹ ان کتابوں کے لیے چاہیے ہوگا جو ڈسٹرائے ہو گئی ضائع ہو گئی یا چوری ہو گئی تو ہم ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں اگر ضروری کتابیں ہوتی ہیں تو ہم کھلی اس لیے رکھتے ہیں انہوں نے جو بات کہی جو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ انہوں نے کہا کہ اوپن شیلف سسٹم ہم نے اس لیے اپنایا ہے کہ کتاب پڑھنے کے علاوہ جو لوگ لائبریری وزٹ کرتے ہیں وہ کتاب دیکھتے بھی ہیں نکالتے ہیں اس کو فیل کرتے ہیں اس کے چند صفحے پڑھتے ہیں اس کے کانٹینٹس دیکھتے ہیں کہیں سے کھول کے ایک دم ایٹرینڈم کچھ چیزیں پڑھتے ہیں اور پھر اگر وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں یا ان کو پسند آتی ہے تو وہ اس کو ایشو بھی کراتے ہیں پڑھنے کے لیے تو کتاب کو فیل کرنا اور کتاب کو دیکھنا بھی ایک اہمیت رکھتا ہے اور اس سے بھی ہمارا رشتہ کتاب کے ساتھ استوار ہوتا ہے بہت سے مقولے ہیں آپ نے بھی سنے ہوں گے پڑھے ہوں گے جن میں سے ایک بہت مشہور مقولہ یہ ہے کہ کتاب کسی بھی انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے اور کتاب کے ذریعے سے آپ کو وہ ان ملکوں کے ان معاشروں کے ان کلچرز کے حالات پتہ لگتے ہیں جہاں آپ کبھی نہیں گئے when you read a book you feel as if you are present there یہ کام ٹی وی بھی کرتا ہے یہ کام فلم بھی کرتی ہے اور کسی حد تک یہ کام کمپیوٹر بھی کرتا ہے لیکن جو کتاب آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے پرزرو کر لیتے ہیں وہ آپ کا اثاثہ ہوتا ہے لوگوں کو لائبریری بنانے کا شوق ہوتا ہے یہ کلچر ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا اور صرف ہمارے یہاں سے نہیں بہت سے اور معاشروں میں بھی طالب علموں میں کتاب کا استعمال کم ہو گیا میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں پاکستان میں جو جن سے پوچھو کہ اخبار پڑھا تھا وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے اخبار بند کر دیا ہم کمپیوٹر سے خبریں لے لیتے ہیں ویب سائٹ سے اخبارات اب جس طرح آپ اخبار کو پڑھتے ہیں جتنی تفصیل میں اخبار جاتا ہے خبروں کے ساتھ اپنے کمنٹس کے ساتھ کمپیوٹر پہ وہ سب کچھ اتنی تفصیل سے آپ کو دستیاب نہیں ہوتا دوسرے اخبار پڑھنے کی ایک عادت ہوتی ہے اور پھر ایک بات بطور جوک کے کہی جاتی ہے لیکن بہت پرٹینٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کتاب رسالہ لے کے تو آپ بستر میں لیٹ سکتے ہیں کمپیوٹر لے کے آپ بستر میں نہیں لیٹ سکتے تو کتاب ہر وقت کی ساتھی ہو سکتی ہے اس کا پھر ایک نقصان مزید یہ ہوا کتاب سے رشتہ ختم ہونے کا کہ ریسرچ میں طالب علموں نے پاکستان کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں یقیناً دوسرے ملکوں میں بھی یہ امپیکٹ ہوا ہوگا کہ پلیجرزم کا رجحان بڑھ گیا ہے نقل جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ریسرچ کے لیے کوئی ٹاپک دیں آپ کوئی ٹائم پیپر کوئی اسائنمنٹ کے لیے ٹاپک دیں تو طالب علم آج کل بجائے محنت کرنے کے اور خود سے ریسرچ کرنے کے اوریجنل چیز کوئی پروڈیوس کرنے کی بجائے کریٹ کرنے کی بجائے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی بجائے ان کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ ہر قسم کا ٹاپک ہر قسم کی ریسرچ موجود ہے کمپیوٹر پہ کہ وہ اس کو کمپیوٹر سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو استعمال کر کے اپنی ریسرچ اپنا ٹرم پیپر یا اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ مکمل کر لیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک سینئر ٹیچر کے طور پہ کہ یہ ایک بہت بڑا منفی رجحان ہے کمپیوٹر کی وجہ سے طلبا میں کہ ریسرچ کی اہلیت ہونے کے باوجود طالب علم ریسرچ نہیں کرتے اور اوریجنل چیز پروڈیوس کرنے کی بجائے کمپیوٹر سے پلیجرائزڈ ورژن جو ہیں بیشتر وہ استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑا منفی اثر کمپیوٹر پہ جو فوش مٹیریل ہے آپسین مٹیریل وہ ہر ایک کی دسترس میں ہے یوں تو یہ جو ٹرم ہے فحاشی کی یا کسی چیز کے فوش ہونے کی یا آپسینٹی کی یہ بجائے خود ایک ریلیٹو ٹرم ہے بعض چیزیں بعض معاشروں میں بعض تحریریں بعض بوز بعض انداز بعض تصویریں کچھ معاشروں میں فوج سمجھی جاتی ہیں کچھ میں نہیں سمجھی جاتی کچھ معاشرے زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں ان میں ٹیبوز بہت زیادہ ہوتے ہیں کچھ معاشرے جو ہیں وہ بہت زیادہ کھلا ڈولا معاشرہ ہوتا ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ہر معاشرے کے لیے فورس سمجھیں گے اور کہیں گے تو پورنوگرافی کا جہاں تک تعلق ہے وہ کمپیوٹر پہ بہت آسانی سے دستیاب ہے اور اس میں ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جب نوجوان نسل یا بچے نابالغ لوگ بھی جب اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں تو ہر وقت تو پیرنٹس ان کی نگرانی نہیں کر سکتے کہ وہ کمپیوٹر پہ کیا دیکھ رہے ہیں کوئی کام کی چیز دیکھ رہے ہیں یا کوئی فالتو چیز دیکھ رہے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنی چاہیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہہ دیتے ہیں لوگ کہ جی والدین کو نگرانی کرنی چاہیے اساتذہ کو نگرانی کرنی چاہیے لیکن ایک تو یہ کہ ہر وقت یہ نگرانی نہیں ہو سکتی دوسرے آپ کو پتا ہے یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ اب کمپیوٹر کی جو فیسلٹی ہے وہ کمپیوٹر کیفیز میں بھی دستیاب ہے ایسے آؤٹ لیٹس بن گئے ہیں جہاں جا کے آپ کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں ویب سائٹس سے استفادہ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ای میل بھیج سکتے ہیں پوزیٹو کام بھی کر سکتے ہیں سارے اور اسی کمپیوٹر کیفے میں یا آؤٹ لیٹ میں اس میں آپ کیونکہ تنہا ہوتے ہیں وہاں نہ آپ کا استاد آپ کے ساتھ ہوتا ہے نہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی نہ گارڈین آپ کے ساتھ ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ انہوں نے ایکسکلوسو کیبن بنائے ہوتے ہیں ہر کمپیوٹر کے لیے انہوں نے ایسی پرائیویسی کے لیے فیسلٹیز مہیا کی ہوتی ہیں کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے نوجوان یا کوئی بچہ کیا چیز دیکھ رہا ہے ایسی صورت میں یہ جو مسئلہ ہے مخرب اخلاق چیزیں کمپیوٹر سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا دیکھنے کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہر سوسائٹی کے لیے بنا ہے اور ہماری سوسائٹی جو زیادہ زور دیتی ہے اخلاقی قدروں پہ اور پابندیوں پہ اس کے لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ کمپیوٹر سے کیا دیکھتے ہیں پھر ایک اور مسئلہ ہے علاوہ پورنوگرافی کے اور فحاشی کے جس کی خبریں آپ پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں باہر کے ملکوں میں بھی اس پہ کریک ڈاؤن ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں لوگ اور مقدمے چلتے ہیں سزائیں بھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں تو شاید کسی کو سزا نہیں ہوئی ابھی تک کمپیوٹر سے کوئی فوش مٹیریل دیکھتے یا پرووائڈ کرتے وقت لیکن باہر کے ملکوں میں اس جرم میں سزائیں بھی ہوئی ہیں بہت سے لوگوں کو کیونکہ وہاں قانون پہ عمل درآمد ہمارے معاشرے سے زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے پھر یہ جو فیسلٹی ہے اس کا ایک مس یوز یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں کہ آپ غلط بیانیاں کرتے ہیں ای میل میں اجنبی لوگوں سے پہلے آپ رابطہ کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ رابطہ کر لیتے ہیں اور دوستی کر لیتے ہیں کسی اجنبی سے وہ خاتون ہو یا مرد ہو پھر آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اپنے بارے میں مس انفارم کرتے ہیں ڈس انفارمیشن دیتے ہیں اور بسا اوقات اس طرح بعض ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو معاشرے میں نہیں پیدا ہونے چاہیے تو اس کو ہم جنرلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہر میڈیم کی کچھ اخلاقیات ہیں اور کچھ حدود متعین کیے ہیں معاشرے نے وہ حدود اور وہ اخلاقیات کمپیوٹر کے ہونے بھی ضروری ہیں اور یہ کیونکہ ابھی ایک نیا میڈیم ہے ہماری سوسائٹی میں اس لیے اس کی طرف ابھی اتنی توجہ نہیں ہوئی اور جہاں تک پلیجرزم کا تعلق ہے یہ مسئلہ ہے کہ طالب علم نقل کرنے لگے ہیں اور کمپیوٹر سے مدد لے کر ناجائز مدد لے کر ایک تو جائز مدد ہے اور وہ اپنی ریسرچ اپنی اسائنمنٹس اپنے ٹائم پیپرز پورے کرتے ہیں اس پہ ابھی اس لیے غور نہیں ہوا اور بڑے بطور ایک مسئلے کے اس پہ ڈبیٹ ڈسکشن نہیں ہوئی بہت زیادہ کہ ابھی یہ فیسلٹی کمپیوٹر کی بہت بڑی تعداد میں طالب علموں کو حاصل نہیں ہے ذرا چھوٹی سی تعداد ہے وہ جو پاکستان میں اس سے استفادہ کرتی ہے اور وہ اس غلطی کی مرتکب ہوتی ہے کہ وہ پلیجرائز کرتے ہیں اپنے مٹیریل کو کمپیوٹر سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس مسئلے پہ غور کر کے اور فلموں کے غلط استعمال کو یا ٹیلی فون کے غلط استعمال کو یا کسی بھی اور میڈیم کے غلط استعمال کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہر ایسے میڈیم کے لیے کچھ اخلاقیات ہونے چاہیے کچھ حدود ہونی چاہیے جو عام لوگوں تک پہنچتا ہے ان کی دسترس میں ہوتا ہے اور جس کے پیغامات سے معاشرے میں کسی بھی قسم کی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں وہ تبدیلیاں مثبت بھی ہو سکتی ہیں وہ تبدیلیاں منفی بھی ہو سکتی ہیں میس میڈیا کو ہیلتھ کی اویئرنیس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور میس میڈیا کو لوگوں کو غلط راستوں پہ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے فلم کو لوگوں کے رویے مثبت انداز میں تبدیل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور فلم کو فاشی پھیلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہی حال ریڈیو کا ہے یہی حال ٹیلی ویژن کا ہے کوئی بھی ایسا میڈیم جس سے آپ بہت سے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں ایون اگر لاؤڈ اسپیکر لگا کے آپ بات کر رہے ہیں یا آپ کمیونٹی میں معاشرے میں کہیں تقریر کر رہے ہیں آپ کو لوگوں نے تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے کسی مجلس میں کسی محفل میں وہاں بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے کس قسم کی بات چیت کرتے ہیں نیگیٹو بات چیت کرتے ہیں پوزیٹو بات چیت کرتے ہیں بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں معاشروں کو ہمارے معاشرے کو بھی درپیش ہیں انٹالرنس ختم کرنے کی بات بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے کہ برداشت کا پیدا مادہ پیدا کریں دوسروں کے نظریات کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے آپ نے ان سے بات چیت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اختلاف رائے برداشت کرنا چاہیے اور آپ اس کے برخلاف بھی لوگوں میں پریچنگ کر سکتے ہیں آپ نفرت بھی پریچ کر سکتے ہیں آپ محبت بھی پریچ کر سکتے ہیں جس طرح ایٹم کو آپ نیوکل پاور کو بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کینسر کے علاج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایٹم کو آپ تباہی پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں انسانیت کو برباد کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس پہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اخلاقیات کا اور قانون کا پہلو سامنے آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام معاشروں میں میں اس میڈیا کے لیے ایتھکس کا جو مسئلہ ہے اخلاقیات کا وہ بہت اہم ہے اور بہت سختی سے ایتھکس پہ مختلف معاشرے جو آرگنائز معاشرے ہیں اور مہذب معاشرے ہیں وہ ان پہ کام کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان ایتھکس کو جن کا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہماری حدود یہ ہے ایتھکس آف جرنلزم کا آپ نے نام سنا جب جرنلزم وجود میں آیا اور جب یہ محسوس ہوا کہ اس سے بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے انہیں برگلایا بھی جا سکتا ہے ان کو غلط راستے پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے ان کو سیدھا راستہ بھی دکھایا جا سکتا ہے ان کی معلومات میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے ان کو ڈس انفارم بھی کیا جا سکتا ہے غلط معلومات بھی دی جا سکتی تو اخبار کی ایجاد کے ساتھ ہی وجود میں آنے کے ساتھ ہی جرنزم کی اخلاقیات اور جرنزم کے قوانین بھی وجود میں آئے تو کچھ تو اخلاقیات ہر ملک اپنے اپنے ہر معاشرہ اپنے اپنے اخلاقیات بناتا ہے کیونکہ ہماری معاشرتی روایات کسی اور معاشرے سے یقیناً مختلف ہوں گی خود مغربی معاشرے میں مختلف معاشروں کی معاشرتی روایات ہیں ایک چیز ایک معاشرے میں قابل قبول ہے دوسرے معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے لیکن بعض ایسی اخلاقیات ہیں بعض اصول ایسے ہیں جرنلزم کے کہ جن کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں یونیورسل کوڈ آف ایتھکس اخلاقیات کا ایک عالمی کوڈ جو ہے وہ ساری دنیا کے اخبار نویس اس کو فالو کرتے ہیں اس کے پابند ہیں اگرچہ کوئی قانونی بندش نہیں ہے ان پہ مگر اس کو فالو کرنے کا رضاکارانہ فیصلہ ہے ان کا کہ جرنلسٹ جو بھی آدمی جرنلسٹ بنتا ہے جو خاتون جو مرد اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جرنلزم کی اخلاقیات ہیں اور یہ اصول ہیں ان پہ مجھے عمل کرنا ہے مثلا اخبار نویس کو یہ معلوم ہے کہ وہ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتا یعنی اگر کسی کے بارے میں آپ خبر شائع کر رہے ہیں اور وہ پرسنالٹی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی لیڈر ہے کوئی کمیونٹی لیڈر ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے کوئی مذہبی لیڈر ہے تو لوگ یہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ انہیں پتا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے کیسے رہتا ہے کیسے گھر کیسا ہے رویہ کیا ہے لوگوں سے تو جہاں تک تو اس کے کردار کا لوگوں سے رابطے کا اور اس کے ماسس سے کانٹیکٹ کا تعلق ہے وہ سب کچھ بتانا تو اخبار نویس کا حق ہے لیکن اس کی ذاتی زندگی جس کا تعلق اس کی پبلک لائف سے نہیں بنتا اس کے بارے میں میڈیا کی دخل اندازی اخبار کی دخل اندازی اخبار نویز اس کو اوائڈ کرتا ہے پرسنل لائف میں کسی کی دخل اندازی نہ کی جائے یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پیچیدہ کہ یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کسی پبلک فگر کی کون سی پرسنل لائف ہے اور کون سی پبلک لائف مثال کے طور پہ پریزیڈینٹ جو تھے امریکہ کے بل کلنٹن ان کے اپنی وائٹ ہاؤس کی ایک ورکر سے ایک انٹرنی سے دوستی ہو گئی اس میں بہت شور مچا امریکہ میں اور انہیں تحقیقات ہوئی اور انہیں عدالت میں آ کے اس کے جوابات دینے پڑے حالانکہ اخبار کو یا ریڈیو کو یا ٹیلی ویژن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی عام آدمی کی اگر کسی خاتون سے دوستی ہے تو وہ اس کے بارے میں خبر شائع کرے اور لوگوں کو بتائے کہ ایکس وائی زیڈ کی اے بی سی ڈی سے دوستی ہے لیکن کیونکہ ایک شخص ایک ملک کا صدر ہے اور وہ خاتون اس ملک کے صدر کے دفتر میں کام کرنے والی ایک ورکر ہے تو پھر یہ مسئلہ ذاتی مسئلہ نہیں رہ جاتا یہ اس کا گھریلو نجی اندرونی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس پہ ایک ملک کی صدارت کی ذمہ داری ہے اور اگر صدر کسی ملک کا عہدے دار حکمران اگر کسی خاتون سے دفتر میں کام کرنے والی اپنے ساتھ روز ملنے والی جس سے موقع ملتا ہے اسے روز ملنے کا اس سے اتنا متاثر ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کے تعلقات استوار ہو جائیں تو that can be interpreted as a security risk for the nation کیونکہ پھر دشمن اپنے ایجنٹ کے طور پہ کسی خوبصورت لڑکی کو بھی بھیج سکتا ہے اگر اسے یہ پتا لگ جائے کہ فلا عہدے دار کی حکومت کے کمزوری ہے لڑکی تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لہذا یہ سیکورٹی رسک بن جاتا ہے اور یہ پھر ذاتی مسئلہ نہیں رہتا اس عہدیدار کا حکومت کے دوسرا جو اصول ہے جرنلزم کا جو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رپورٹنگ میں رپورٹر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے رپورٹ میں شامل کر دے اس کے لیے اور ایوینیوز موجود ہیں جرنلزم میں اپنی ذاتی رائے کے لیے لیکن جب آپ خبر تحریر کر رہے ہیں بطور رپورٹر کے تو اس میں آپ کو اپنی پسند ناپسند کو شامل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس میں آپ کو ایونٹ اسی طرح رپورٹ کرنا ہے جس طرح وہ ایونٹ ہوا ہے یہ رائے شامل ہو جائے گی تو وہ خبر نہیں رہے گی وہ اوپینین بن جائے گی جبکہ اوپینین کے لیے آپ کے پاس کالم نویسی کا شعبہ ہے کالم نویس ہمیشہ اپنی اوپینین کا اظہار کرتا ہے کالم میں آپ کے پاس فیچر لکھنے کا شعبہ ہے اور آپ کے پاس انٹرپریٹیو رپورٹنگ کا شعبہ ہے کہ جب آپ خبر کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ اپنے نام سے کرتے ہیں اور پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تجزیہ کس کا کیا ہوا ہے کون صاحب یا صاحبہ ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ یہ ایونٹ اس لیے ہوا اس میں یہ یہ یہ اس لیے ہوا مثال کے طور پہ اگر ایک بلڈنگ گر گئی تو رپورٹر یہ رپورٹ کرے گا کہ یہ بلڈنگ گر گئی اور اگر وہاں اس کو ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ بلڈنگ اس لیے گر گئی کہ اس کی بنیادیں کمزور تھیں تو وہ یہ بھی کہے گا کہ فلاں ماہر نے یہ کہا کہ اس کی بنیادیں کمزور تھیں لیکن اگر ماہر کی اوپینین یہ نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے رپورٹر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس خبر میں جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک بلڈنگ گر گئی اور اس میں اتنے افراد ہلاک ہو گئے تو اس میں کہے کہ جی بلڈنگ اس لیے گری کہ وہ کمزور تھی اس کے لیے اسے علیحدہ سے ایک کالم لکھنا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ اس کے خیال کے مطابق اور اس کی تحقیق کے مطابق اس بلڈنگ کی بنیادیں کمزور تھیں یا اس میں مٹیریل جو ہے وہ کوالٹی کا استعمال نہیں ہوا تھا بلو کوالٹی مٹیریل تھا اس لیے وہ گر گئی اسی طرح اوپینین کی ایک اور مثال ہے ہمارے یہاں جو خبریں چھپتی ہیں اخبارات میں خواتین کے قتل کے بارے میں عام طور پہ بہت افسوس سے یہ بتانا پڑتا ہے آپ کو آپ خود بھی پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں روز کہ عام طور پہ خبر کی سرخی میں ہیڈ لائن میں یہ کہا جاتا ہے کہ بد کردار بیوی کو یا بد کردار بہن کو یا بد بد چلن رشتے دار کو کسی خاتون کو کسی مرد رشتے دار نے بھائی نے با... میاں نے باپ نے قتل کر دیا عدالت کے فیصلے سے بد کردار کا لفظ استعمال کرنا مقتولا کے لیے یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے اخبارات یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہے اور یہ جرنزم کے اخلاقیات کی نفی بھی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ تو اس لیے ہے کہ ابھی قتل کا مقدمہ عدالت میں نہیں گیا اور رپورٹر نے عدالت کو متاثر کرنے کے لیے یا جان بوجھ کے نہیں کیا مگر عدالت اس سے متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ جج نے بھی وہ خبر پڑھی ہوگی اور وہ یہ سوچے گا کہ اگر واقعی کریکٹر خراب تھا خاتون کا تو غصہ آ گیا اس کے گھر کے کسی فرد کو اور اس نے قتل کر دیا اس طرح قاتل کے ساتھ مارنے والے کے ساتھ مبینہ قاتل کے ساتھ رعایت ہونے کا چانس بن جاتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح مقدمے کی کارروائی جو ابھی شروع نہیں ہوا وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ورڈک دے رہے ہیں مقبولہ کے بارے میں کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا یہ حق آپ کو حاصل نہیں یہ حق عدالت کا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کا کریکٹر ٹھیک تھا یا نہیں تھا رپورٹر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ یہ بتائے گا کہ ایک شوہر نے اپنی ایک بیوی کو قتل کر دیا یا ایک باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا یا بھائی نے بہن کو قتل کر دیا اس کا کردار کیسا تھا یہ کام بالکل رپورٹر کا نہیں یہ اخلاقیات کی وائلیشن ہے جرنیزم کے کیونکہ اس میں رپورٹر کی اپنی اوپینین شامل ہو گئی جان بوجھ کے یا انجانے میں میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں انجانے میں بھی ہو سکتا ہے مگر اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ رپورٹ ہمیشہ بیلنس ہونی چاہیے اب یہ لفظ بیلنس جو ہے متوازن یہ بظاہر بڑا مبہم لفظ ہے بڑا ویگ ہے کہ بیلنس سے کیا مراد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بیلنس سے کیا مراد ہے خبر میں بیلنس سے کیا مراد ہے ایک تحقیق ہوئی عراق کی جنگ کے سلسلے میں ایک انڈیپینڈنٹ ادارے نے لندن میں ایک تحقیق کی اور یہ کہا کہ دو ہزار چار تک دو ہزار تین سے چار تک تقریباً ایک سال میں عراق میں تیس ہزار سے زائد سویلینس بے قصور سویلینس مارے جا چکے ہیں جب یہ خبر آئی براڈ کاسٹنگ سروس پہ بی بی سی پہ تو خبر انہوں نے بیان کر دی اتنا کافی تھا کہ خبر انہوں نے براڈ کاسٹ کر دی لیکن نیوز پرفارمر نے نیوز ریڈر نے اس سے تین سوال بھی کیے جو اس ادارے کا نمائندہ تھا جس نے یہ ریسرچ کی تھی اس نے اس کے کمنٹس بھی لیے اس اور پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کو یہ ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی اب بظاہر یہ ایک بڑا ہارملیس سا معصوم سا سوال ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے کسی ریسرچ کرنے والے سے جس نے جنگ کے نقصانات پہ ریسرچ کی ہے کہ آپ کو یہ ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس سے اس سوال سے اس نے سننے والوں کے ذہن میں یہ تاثر پیدا کر دیا کہ یہ ریسرچ کسی ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ نے کروائی ہوگی اس نے جواب دیا ریسرچر نے اس نے کہا کہ جی میں نے یہ سوچا مجھ سے کسی نے نہیں کہا میں نے خود سے کیا میں نے یہ سوچا کہ اتنے عرصے سے ایک وائلنس جاری ہے جنگ ہو رہی ہے دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں تو لیٹ اس فائنڈ آؤٹ کہ اس میں سویلینس کتنے مرے کیونکہ جنگ میں عموماً زیادہ نقصان سویلینس کا ہی ہوتا ہے جو غیر مسلح ہوتے ہیں جو جنگ میں انوالو نہیں ہوتے فوجی کو یا سپاہی کو تو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ مر بھی سکتا ہے کیونکہ وہ مار بھی سکتا ہے دوسرے کو لیکن سویلینس جو غیر مسلح ہے اور جو جنگ میں انوالو نہیں ہے وہ اگر بازار میں دکان پہ خریداری کرتا ہوا بازار میں جاتا ہوا یا سڑک پہ سفر کرتا ہوا مارا جائے یا گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے گھر پہ کوئی راکٹ بم یا گرینیڈ وغیرہ آ پڑے تو وہ تو بے موت مارا گیا اس لیے میں نے یہ جمع کی فگر تاکہ دنیا کو یہ بتا سکوں کہ ایک سال میں کتنے بے گنا سویلینس اس جنگ کی نظر ہوئے دوسرا سوال اسی ریسرچر سے اس نے یہ کیا کہ کیا آپ کو پیسے دیے تھے کسی نے اس ریسرچ کے کرنے again to support his earlier question to create this impression that some vested interest group or individual has asked this organization to conduct this research. اس کو مزید سپورٹ ملی اس کے اس آئیڈیا کو تاثر پیدا کرنے میں کہ کسی نے پیسے دیے تھے اب آپ نے یہ سوال کر لیا سننے والا یہ سوچے گا کہ پتہ نہیں کتنے پیسے دیے ہوں گے کسی نے ہزاروں لاکھوں ڈھونڈ لے کے اس نے یہ ریسرچ کی ہوگی تاکہ بدنام کر سکے دونوں میں سے کسی کو بھی یا ملیٹنٹس کو یا انویڈرس کو دونوں ریزسٹ کرنے والے بھی بدنام ہو سکتے ہیں آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ انہیں بدنام کیا جائے کہ وہ مار رہے ہیں سویلینس کو تو اس سے یہ اس کا دوسرا سوال تھا کہ آپ سے آپ کو کسی نے پیسے دیے تھے اس نے کہا جی نہیں پیسے نہیں دیے میں نے خود سے کیا یہ کام اپنی مرضی سے تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا تھا again if you think intently تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ سوال بھی پہلے دو سوالوں کا حصہ ہے چکو کو شبہات میں مبتلا کرنا ان لوگوں کو جو یقین کرنا چاہتے ہیں کہ تیس ہزار بے گنا لوگ مارے جا چکے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فگر دے دیا ایسے ہی دے دیے میز پہ بیٹھ کے گھر لیے اس نے بتایا ایکسپلین کیا اس نے کہا کہ جی میں نے میس میڈیا سے جمع کیے اخباروں میں میگزینس میں جو خبریں آتی ہیں ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ روز کہ آج اتنے مر گئے آج اتنے مر گئے میں ایک سال سے وہ فگر جمع کر رہا ہوں اور میں نے وہ ساری جمع کر کے یہ خبر خبر بنائی تو اگر آپ غور کریں گے تو اس سے وہ ساری اسٹوری جو ہے اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے بیلنس کے سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ بیلنس خراب ہو سکتا ہے آڈیو میں بھی یعنی اگر آپ خبریں پڑھتے وقت اپنا لہجہ بدل لیں بعض موقعوں پہ تو اس سے بھی اسٹوری کے معنی بدل جائیں گے اور اس کا بیلنس خراب ہو جائے گا وہ نیوٹرل نہیں رہے گا نیوز لکھنے والا اور نیوز پڑھنے والا آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو اسی سلسلے میں پہلے ایک سبق میں کسی مارکنٹنی کی تقریر کی بہت اچھی مثال ہے اس موقع کے لیے ایک دفعہ پھر آپ ذہن میں لائیے اسے کہ جب سیزر قتل ہوا جولس سیزر ڈرامے میں تو مارک اینٹنی بعد میں پہنچا تھا اس کے قتل ہونے کے بعد اسے جب پتا لگا مارک اینٹنی اس کا دوست تھا سیزر کا بہت کہ سیزر قتل ہو گیا اور اس کو سارے سینیٹرز نے مل کے مارا ہے تو باہر لوگ جمع تھے سینٹ کے اور وہ انٹرسٹڈ تھے کہ پتا لگے کہ قاتل کون ہے تو مارک اینٹنی نے ان سے خطاب کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے سینٹ کے باہر عوام سے اس نے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان سب نے مل کے مارا ہے مگر یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام یہ سب لوگ تو they are all honourable people تو بڑے باعزت لوگ اب جس لہجے میں اس نے آنریبل کہا they are all honourable people اس سے یہ معنی کمیونیکیٹ ہوئے مجمے کو جو وہ چاہتا تھا that they are not honourable people آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں حضرت لگا کے لیکن جب آپ یہ حضرت کسی اور لہجے میں لگائیں یا یہ کہہ دیں آپ کے جی بڑے حضرت ہیں آپ تو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے وہی آدمی جو پہلے خوش ہو رہا تھا حضرت لگنے پر لفظ ایک ہی ہے مگر آپ کا لہجہ بدل جانے سے اس کے بانی بدل جاتے ہیں اور وہ بیلنس جو آپ کے تحریر کا یا آپ کی تقریر کا تھا وہ بدل جاتا ہے تو بیلنس کا کرائم رکھنا جو ہے یہ بھی یونیورسل کوڈ آف ایتھکس کا پارٹ ہے کہ story should be always balanced اس میں کسی ایک پارٹی ایک خیال ایک فلسفے کی ناجائز حمایت نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کسی کی حمایت یا کسی کو اپوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس ایونیوز دوسرے ہیں اخبار کے ہی لیکن آپ خبر میں یہ کام نہیں کر سکتے خبر کا بیلنس ہونا متوازن متوازن ہونا اور اس کا آبجیکٹو ہونا آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری یہ وہ یونیورسل ایتھکس ہیں جو جرنلزم میں تمام دنیا کے رپورٹرز جو ہیں اس کو فالو کرتے اس کے بعد اخبارات کے اپنے اپنے اخلاقیات ہوتے ہیں بعض اخبار کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ تصویریں چھاپیں گے بعض اخبارات کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ تصویریں نہیں چھاپیں گے بعض اخبارات کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ فلم ایکٹرسوں کی مختصر لباس کی تصویر چھاپیں گے بعض اخبارات نہیں چھاپتے یہ organization to organization the policy اس میں ہر آرگنائزیشن اپنا ایک کوڈ بنا کے اپنے ملازمین کو بتاتی ہے اور ساتھ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے تو آپ نوکری چھوڑ دیجیے تو وہاں کام کرنے والے کو اس آرگنائزیشن میں اس آرگنائزیشن کا جو کوڈ ہے اخلاقیات کا اس کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے مثلا زبان ہے آپ بد زبانی بھی کر سکتے ہیں مضمون میں خبر میں اور وہی بات آپ ڈیسنٹلی بھی تنقید کر سکتے ہیں کسی بعض اخبارات بد زبانی والی زبان استعمال کرتے ہیں آپ نے پڑھے ہوں گے بہت سے اخبار جس میں پڑھ کے آپ کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ یہ زبان کچھ زیادہ سخت ہو گئی ہے یا بد زبانی کے زمرے میں آتی ہے بعض اخبار کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہم نہیں چھاپ سکتے یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے تو یہ پرسنل ہر اخبار کا آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن اپنا ایک کوڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک پالیسی بنا لیتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں پبلیکیشنس کے کچھ لا بھی ہوتے ہیں حکومت بھی دیکھ بھال کرتی ہے اس بات کی کہ کیا چھپنا چاہیے کیا نہیں چھپنا چاہیے جن ملکوں میں مخصوص قانون نہیں ہوتے اخبارات کے لیے میس میڈیا کے لیے وہاں کا میس میڈیا خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی لمٹس کیا ہے وہ اپنی لمٹس خود متعین کرتا ہے ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت میں میس میڈیا کا آزاد ہونا ضروری ہے free flow of communication free flow of information these are the two key words for a democratic society تو اس فری فلو میں بھی بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اطلاع صحیح ہے اگر آپ وہ اطلاع دیں گے لوگوں کو تو قانون کی طرف سے آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی خبر سے معاشرے کو کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں پہنچے گا اس کو ہم کہتے ہیں گیٹ کیپر کی policy gatekeeping media persons جو ہیں وہ گیٹ کیپر بھی ہوتے ہیں جیسے گیٹ کیپر کسی بھی بلڈنگ کا کسی غیر متعلق شخص کو اندر نہیں آنے دیتا یہ اس کے فرائض میں شامل ہے اسی طرح میڈیا کے جو گیٹ کیپرز ہیں میڈیا پرسنز جب گیٹ کیپر کے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی رائے یا کون سی اطلاع معاشرے کو جانی چاہیے کون سی نہیں تو وہ گیٹ کیپنگ کے فرائض ہوتے ہیں ان کے جو ہر میڈیا پرسن کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے چاہیے اپنی خبر دینے سے پہلے اپنی فلم کی کہانی کا ڈسائڈ کرنے سے پہلے لکھنے سے پہلے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام کو پروڈیوس کرنے سے پہلے اپنی براڈ کاسٹ سے پہلے پروڈیوسر کو رپورٹر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس زبان میں جس انداز سے جس جسچرز کے ساتھ وہ اطلاع لوگوں کو دے رہا ہے اس کا نقصان تو نہیں ہوگا معاشرے کو اور اگر نقصان ہوگا تو یا وہ اس کا انداز بدلے یا وہ اس کو روک لے اس کو گیٹ کیپنگ کہتے ہیں اور گیٹ کیپر کا فرض جو ہے گیٹ کیپر کے فرائض بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں میڈیا میں کیونکہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے آپ کی لکھی ہوئی ایک خبر یا آپ کی بنائی ہوئی ایک فلم آپ کا کہا ہوا کوئی فقرہ ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو نقصان کو روکنے کا کام گیٹ کیپر کا ہے اور گیٹ کیپنگ کے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرنے ضروری ہیں یہ کام اخبار میں بھی ہوتا ہے یہ کام ٹیلی ویژن پہ بھی ہوتا ہے یہ کام ریڈیو پہ بھی ہوتا ہے فلم میں بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے جو تنظیمیں ہیں ان تمام میڈیا پروفیشنس کی ان میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کی حدود ان کی لمٹس کیا ہیں اس نظریے کو یا اس فلسفے کو کمیونیکیشن کی تھیری میں اور میس میڈیا کی تھیریز میں اس کو کہا جاتا ہے سوشل ریسپانسبلٹی کی تھیری کہ میڈیا جو ہے اس میں کام کرنے والے میس میڈیا میں اخبار میں ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ فلم بنانے والے وہ صرف پروفیشنلز ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا پروفیشن ایسا ہے جو معاشرے کو بہت دور تک متاثر کر سکتا ہے لہذا ان پہ کچھ سوشل ریسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں میں نے ابتدا میں جب اخباروں پہ بات کر رہے تھے ہم آپ کو یاد ہوگا کہا تھا مثال دی تھی آپ کو کہ کچھ اور پروفیشن بھی ایسے ہیں مثلا ڈاکٹر سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کہ ان کا پروفیشنل بہیویئر باقی پروفیشنل جو لوگ ہیں ان سے مختلف ہوگا کیونکہ ڈاکٹر جو ہے اس کا کام مریض کو صحت یاب کرنا مریض کی دلداری کرنا اس کو حوصلہ دینا ہے اسی طرح جج کا کام جو ہے وہ زیادہ ریسپانسبلٹی کا طلبگار ہے کیونکہ اس کا کام انصاف مہیا کرنا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی اس کو دلجوئی کرنی ہے اور جس نے زیادتی کی ہے اس کو سزا دینا ہے لہذا اس کے لیے پھر ایتھکس زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو یہی حال ٹیچرس کا ہے اور یہی حال میڈیا پرسنس کا ہے ٹیچر کا بیہیویئر اور ٹیچر کا اخلاق اور ٹیچر کا کردار وہ بھی بڑی دور تک اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ طالب علم اس کے پاس آتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر بعد میں وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو اس کا اثر بڑی دور تک جائے گا اور میڈیا پرسن کا اثر بھی بڑی دور تک جائے گا کیونکہ اس کی لکھی ہوئی خبر اس کا لکھا ہوا مضمون لاکھوں لوگ پڑھیں گے اس کا دیا ہوا ایک جیسچر ٹی وی پہ یا فلم میں تمام دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے تو لہذا اس کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کے کیے ہوئے کام سے سوسائٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے ٹھیک ہے سچ کو سربلند رکھنا میڈیا پرسنس کا کام ہے کہ وہ حقائق بیان کر رہے ہیں لیکن بسا اوقات اس سچ سے جو میڈیا پرسن بیان کر رہا ہے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے سچ کو روک لینا زیادہ بہتر ہے مثلاً اگر فرق واریت کی پرابلم درپیش ہو تو خبر لکھتے وقت جو اس نے اٹیک کیا ہے اس کے عقیدے کا اظہار یا جس پر اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں عقیدے کا اظہار بہت زیادہ پرومیننٹ کر کے جب آپ کریں گے لکھیں گے تو اس سے چانسز یہ ہیں کہ فرقے واریت کی فیلنگز جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ فساد جو ہے وہ طویل ہو جائے اور اس کی چین ایک شروع ہو جائے جوابی چین لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے میڈیا پرسن کے لیے رپورٹ کرتے وقت رپورٹ لکھتے وقت اور کیونکہ کمپیوٹر میں یہ تمام چیزیں خود انڈیویجل کے ہاتھ میں ہیں جس نے غلط چیز فیڈ کی ہے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہے ویب سائٹ بنا دی ہے اس نے تو بنا دی ہے اب آپ کو وہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے یا حکومت فیصلہ کرے کہ کس طرح چیک کرے گی لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیز ہیں وہ یہ کام کریں ورنہ پھر انڈیویجل کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ اسے کون سی چیز دیکھنی ہے کون سی نہیں دیکھنی کون سی چیز اس کے لیے فائدے مند ہے یہ ہمارے خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اسی لیے میں نے یہ کہا تھا شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیکنالوجی کو ہم پہ حاوی نہیں ہونا چاہیے ہمیں ٹیکنالوجی کو اپنے سروینٹ کے طور پہ اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے آپ اس پہ غور کیجئے اور دیکھیے کہ اگر میس میڈیا سے اخلاقیات نکال دی جائیں تو سوسائٹی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور اگر اخلاق کے مطابق ہو تو پھر کتنا فائدہ میس میڈیا معاشرے کو پہنچا سکتا ہے آئندہ ہم اور موضوع پہ اسی حوالے سے بات کریں گے